احول نے شابی سے روایت کی کہا مجھے حضرت برا بن آزم رضی اللہ تعالیٰ حدیث صلی اللہ علیہ نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کوئی شخص نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہ کرے ایک شخص نے کہا میرے پاس ایک سالہ دودھ پینے والی کھیری بکری ہے جو گوشت والی دو بکریوں سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے قربانی کر دو تمہارے بات ایک سالا بکری کسی کے لیے کافی نہ ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار چھتر